الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخلق الخلق عيال الله الله من أحسن إلى عياله شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف صاحب دامت برکات کی زبانی آپ نے ادارے سے متعلق تفصیلات سنی میں تو اس مجلس میں بیٹھا وہاں تک معلوم ہی نہیں تھا مجھے کہ اس ادارے کا مجھے جو بتایا گیا تھا وہ نہیں رہا اس لیے میں نے پوچھا ان سے تو تفصیلات سنی اور جن مقاصد کے پیش نظر یہ جو قائم کیا جا رہا ہے وہ ساری تفصیلات آپ کے علم میں آ چکی ہے واقعہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اہل علم اور علماء ربانین کا یہ شیوا اور طریقہ رہا ہے کہ وہ اس زمانے کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے دین کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ توجہ کریں اور دین سے منسلک ہوں جڑیں ایک زمانہ تھا ہمارے گجرات کا ہم جس زمانے میں پڑھتے تھے بچے تھے اس وقت تو مدرسے بھی بہت کم تھے راندیر کے دو تھے ڈابل کا تھا اور ایک آنند کا تھا چار مدرسے تھے اور پڑھنے والے طلبا بھی دونوں راندیر کے مدرسوں میں ڈیڑھ ڈیڑھ سو یہی ڈابل کے اندر ڈیڑھ دو سو ہوں گے وہاں بھی اسی طرح کل ملا کر چھ سات سو آج ایک ایک مدرسے میں اس سے زیادہ ہیں تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ اس وقت ایک دور تھا کہ ہمارے اس گجرات کے اندر علم دین کی طرف ایسی رغبت تھی لوگوں کی کہ لوگ اپنی اولاد کو علم دین کے لیے جو ہے فارغ کرتے تھے اور اسی میں لگاتے تھے اور اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے اور وہ دور بھی اب جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے آپ کے سامنے کہا اور جو میٹنگ کا حوالہ دیا اس میٹنگ کے حوالے کا کی نسبت سے ایک چیز یاد آ گئی ایک ہمارے مولانا مولانا یوسف صاحب دیولا انہوں نے ایک چیز بتلائی کہ ہمارے مکاتب میں کا دیولا مکتب میں تو ایک تعداد صحیح تعداد تو مجھے یاد نہیں رہی کہ بھائی نو سو ساڑھے نو سو ہزار بچے ہوا کرتے تھے اس وقت پانچ سو ہیں چھ سو ہیں میں نے پوچھا کیا بات ہے کیا ہمارے دیہاتوں میں تو عام دستوری ہے کوئی گھر ایسا نہیں جو اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجتا نہ ہو تو یہ کم کیوں ہو گئے کا کم اس لیے ہو گئے کہ پیداواری کم ہو گئی پہلے لوگ پہلے لوگ ایک ایک کے یہاں کئی کئی بچے اب تو دو بچے ہوئے آدمی روک لگا دیتا وہ یہ بھی عجیب لگتا ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اس وقت سوچ بدلتی جا رہی اس وقت نوجوانوں کی سوچ یہ ہے جو لوگ برطانیہ سے آتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کی عمریں بیس پچیس تیس پینتیس سال تک ہو جاتی ہے ماں باپ ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں آجیز ہو جاتے ہیں تو بھی وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ایسا تو ہے نہیں کہ ان کو خواہش نہیں ہے اور وہ اپنی خواہش پوری نہیں کرتے وہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن بس اس طرح کی ذمہ داریاں اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں اور یہی سوچ اب ادھر بھی آتی جا رہی ہے تو بہرحال زندگی کا ایک معیار جو ہوا کرتا ہے ہر زمانے میں اور ہمارے بچپن کا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں اس زمانے میں ایک معیار زندگی کا وہ تھا بہت ہلکا اس میں پورے گھر میں پورے خاندان میں ایک آدمی کماتا تھا اور وہ بھی زیادہ کمائی نہیں ہوتی تھی لیکن سب کھاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے آج گھر کا ہر فرد کما رہا ہے تو بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی کوئی اگر ایک فرد ایسا ہے اگر وہ لگا نہیں ہے تو وہ متون اور نشانہ بنا رہتا ہے تو ایسے دور میں ضرورت ہے کہ بھائی ایسی شکلیں اختیار کی جائیں کہ اس زمانے کے معیار زندگی کا ساتھ دیتے ہوئے اس وقت جو عصری علوم پڑھائے جاتے ہیں وہاں بھی یہی صورت حال ہے وہ کوئی مسئلے ان کے حل ہو نہیں رہے ہیں عصری علوم پڑھنے کی وجہ سے بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں بڑی محنتیں کر رہے ہیں اونچے گویا معیار سے وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں تو ابھی یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈگری آ گئی تو اس کی وجہ سے وہ ان کا گھر چل رہا ایسا نہیں ہے لیکن بہرحال ایک سوچ ہے لوگوں کا ادھر رجحان ہے اور اسی رجحان کے پیش نظر اب یہ ہمارے علاقے کا حال یہ ہو گیا کہ جن دیہاتوں کے اندر ہر ہر گھر میں حافظ ہوا کرتا تھا عالم ہوا کرتا تھا آج جو ہے کوئی نہیں ہے وہاں یہ شکلیں جو ہوتی جا رہی ہے اور پھر ہمارے مدارس کے اندر پڑھنے والے طلبہ کا فیصد ایک زمانہ وہ تھا کہ سب ہی یہیں کے ہوا کرتے تھے ویسے علم کے اندر کوئی ہمارے یہاں تفریق نہیں ہے ہمارے مدرسے میں دنیا کے کسی بھی کونے سے آئے گا پڑھنے کے لیے ہم شوق اور رغبت کے ساتھ اس کو داخلہ بھی دیں گے اور محنت سے پڑھائیں گے بھی وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کسی بھی جگہ جب کوئی ادارہ قائم کیا جاتا ہے اب آپ کے کوسمبا میں اگر ایک ادارہ قائم کیا جا رہا ہے تو ادارہ قائم کرنے والے لوگوں کے سامنے تو یہی سوچ پیش کرتے ہیں کہ اس علاقے میں جو ہے ضرورت ہے ادارے کی تو آپ نے ادارے کے قیام کے لیے جو ضرورت پیش کی تھی وہ تو ادارے کی ہوئی اس علاقے کی ہوئی اور جب وہاں دیکھتے ہیں پڑھنے والے تو وہاں کوئی نہیں ہمارے مفتی القاسم صاحب دعوت برکات محتم دارم دیون میرے رفیق درس ہیں کئی سال پہلے کی بات ہے ایک مرتبہ کہنے لگا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ مدرسہ قائم کرنا بڑا آسان ہے کہ مدرس جو ہیں وہ تو اعظم گڑھ سے مل جائیں گے اور طلبہ بہار سے مل جائیں گے <laughs> اور بقول مولانا ابراہیم صاحب پٹنی کہ اگر بہار کے طلبا کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہاں جو ہے امدادی مدرسہ ہے تو وہ جہنم میں ہوگا تو وہاں بھی جائیں گے داخلہ لینے کے لیے خیر تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ کوئی یہ چیز یہ خدمت کا جذبہ نہیں ہو اصل تو یہ ہے کہ ہم قوم کو جو ہے دین پر لانے کے لیے اور لوگوں میں دینی رجحان پیدا کرنے کے لیے محنت کریں اور یہ کمی اب اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے اہل علم بھی جو خدمات انجام دیتے ہیں ان کی خدمات انجام دہی کے اندر جو جذبات کام کرتے ہیں ان میں وہ کمی آ گئی اس کی وجہ سے اس کے اثرات بھی کم ہو گئے تو باہر حال کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کے پیش نظر یہ جو آپ کے سامنے اس ادارے کے قیام کا مقصد شیخ صاحب نے پیش فرمایا ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک ایسا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اپنی اولاد یہاں بھیجنے پر متوجہ کر سکتے ہیں ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو اپنا پیسہ خرچ کر کے انگلش میڈیم اسکولوں کے اندر بھیجتے ہیں اور جیسا بھی آپ کے سامنے شیخ صاحب نے عادات پیش کیے کہ وہ دس بارہ سے آگے جاتے نہیں کون میں سے آئی سی ایس آفیسر بنا ہے یہ ہمارے انگلش میڈیم پڑھنے والوں میں سے اور کس نے قوم کو فائدہ پہنچایا خود خود کے والدین کو فائدہ نہیں پہنچتا لیکن بہرحال یہ چیز ہم کسی کو سمجھانے جائیں گے تو وہ سمجھنے والا نہیں ہے اور یہ سوچ بدلنے والی نہیں ہے تو بہرحال ہمیں ضرورت تھی اس کی کہ ایسا ادارہ ہوتا کہ اس کی لالچ میں آ کر کے جو ہے وہ یہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں اور اپنے بچوں کو پڑھانے کا اہتمام کریں بیرون خانہ تو آواز ما شنید بخشی دنے نوالا گدارا بہانا ساخ جیسا معاملہ ہے کہ یہاں پر گویا وہ بھلے اس نیت سے بھیجیں لیکن ہم ان کو دین سے آراستہ کر کے تیار کر کے ان کو دیں گے اور اس سے قوم کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوگی اور ہمارے معاشرے کے اندر دین کا معیار بلند لانے کے لیے ہم جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ان احباب نے شروع کیا جن کے نام ابھی آپ کے سامنے آصف بھائی عارف بھائی اور جو احباب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو ان کی کوششوں کو جو ہے کامیاب فرمائے اور ان کے ایک ایک پائی کے اندر ایسی برکت دے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے پوری قوم کے لیے مفید اور باراور ثابت ہو یہ ماشاء اللہ یہ سرپرستی رہے گی مہاراج مانا حنیف صاحب کی اور ان کی ماتی میں یہ جو ہے نگرانی کریں گے مانا مفتی محمد صاحب انشاءاللہ یہ سلسلہ باعث خیر و برکتی ہوگا ہم سب مل کر کے دعا کریں سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بیدد ما تحب و ترضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللہ تنظیم اللہ رواتین اللہ آک بتنا فی من کلن خزد وعذاب واخیرہ اللہ اس وقت جس ادارے کی بنیاد رکھنے رکھی جا رہی ہے اس میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر اللہ اس ادارے کے قیام کو پوری ملت اور پوری قوم اور پورے اللہ مسلمانوں کے لیے خیر کا دین سے جڑنے کا اللہ دین کے اوپر عمل کا دین کے اوپر مضبوطی سے قائم ہونے کا اور اللہ اس ملک کے اندر باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کا ذریعہ بننے کا سبب بنا دے اللہ اس ملک کے اندر ہمارے اکابر تیرے نیک بندوں نے جو سلسلے دینی شاعر کے قیام کے اللہ قدیم سے جاری فرمائے ہیں مدارس وقاطب خانقاہوں مساجد وغیرہ کی شکل میں اللہ ان سلسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما اللہ ہندوتو کے علم برداروں کے ایجنڈوں اور سازشوں کو ناکام کر دے ان پر الٹ دے اس ملک کی تہذیب قدیم سے جو چلی آ رہی ہے قوموں کے آپس کی رواداری حسن سلوک ایک دوسرے کے ساتھ بلائے اللہ اس سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے اللہ ان تمام خوبیوں کے ساتھ اس ملک کو ترقی سے مالا مال فرما ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارے سے حفاظت فرما خاص کر کے یہ ادارہ جو قائم کیا جا رہا ہے اللہ اس ادارے کے چلانے والوں اس کے اندر تعاون کرنے والوں اللہ اس کا انتظامی سلسلہ سنبھالنے والوں سب کی اللہ بے انتہا اللہ مدد فرما ان کو اخلاص استقامت ہمت اور حوصلہ دے اللہ اس کے چلانے کے لیے مادی مالی قانونی اعتبار سے جو اسباب و وسائل مطلوب ہیں اپنے خزانہ غیب سے مہیا فرما اللہ اس ادارے کے اندر پڑھانے اور تعلیم و تربیت کے لیے اس کو چلانے کے لیے جیسے مخلص اور فعال رجال کار کی ضرورت ہے وہ بھی عافیت کے ساتھ اللہ مہیا فرما دے اس کی تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانۂ غیب سے کفالت فرما اللہ اس کے اندر لگنے والے یہ احباب جو ابھی سے لگ رہے ہیں اللہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اپنی محنتیں لگا رہے ہیں اللہ ان سب کو اخلاص اور استقامت کے اعلیٰ معیار پر قائم رکھتے ہوئے اللہ اس ادارے کو اپنے مقاصد میں بھرپور کامیابی تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کی محنت اور قربانی کی توفیق عطا فرما اللہ اس ادارے کو ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارے حسدوں کے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 عطا فرما اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ولانا محمد وآله وصحبه